الحمد لله المنعم على عباده سبحان الله والصلاة والسلام على رسوله وأنبيائه سبحان الله والا لاہور دا جشن بابا نہائش کرتا تھا آج کا وہ بار مل شاہ پر مجھ میں دیکھتے شاہ کرتا اختصار اختصار کے چند گڑھ پیش کرے گا اس کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سبحان اللہ اور آپ کی دوران یعنی حضور کی پیدائش حضور دی جس دو ریت کا سبوت ہوتا ہے وہ تو پیدائش شریف کا ذکر شریف کرنا بل مداد مسلم لحاظ آتا انہوں کی سندر ادا کر دیا مناسبت آخری کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ موضوع جناب کا سامنے رکھتا ہوں کی پیدائش تو حضور کی نورانیت گوش گزار فرماؤ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سمجھ نو قسم سبحان اللہ ہی رستے جو ترق اللہ تعالیٰ رضا اور جنت کے منزل کو حاصل آپ کی یہ رورانیت جس کو دوسرے لفظوں میں نور ہدایت بھی کہتے ہیں نور دینی بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی نورانیت جس کے ساتھ سب متفق اس لحاظ آپ کو لوگ ماننا کسی کے لیے مشکل نہیں سب سنتے ہوئے بھی مان جاتے ہیں آپ نے اسلاتا تسلیم ایسا دین لے کر آئے ایسی تعلیمات لے کر آئے جو سراپا دور مننا اس کا اور اس طرح آپ کو نور ماننا یہ کوئی مشکل یا دقیق مسئلہ نہیں ہے اتنے مخالفت نہیں ہوتی مخالفت کتنے ہو حضور کو حصی حصی نور ماننا حصی نور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا آپ تسلیم ایسا نور بھی تھے کہ آپ کی ذات جسم شریف بھی نور کی مخلوق آپ کی تخلیق سارے انسانوں کو اللہ تعالی نے مختلف طریقے مطلب یہ آپ یعنی حقیقت اللہ تسلیم کا نور حصی ہونا محسوس ہونا کہ یہ نور ہے یہ نو مننا آپ کی رات جس کو نور ماننا آپ کو محسوس ہونے والا نور ماننا یہ صرف سنت و جماعت کے حصے میں آیا کو ثابت کرنا بھی مشکل ہے ذرا اور اس کو ماننا بھی مشکل میں دیگر دلائل والے پاس نہیں جاؤں گا صرف اور صرف حضور کے میلاد پا پیدائش آپ والے مثلادوں و تسلیم کی برانیت کا جو خطوط ہوتا ہے اس طرح کہ معلوم ہوئے کہ آپ محسوس نور ہیں میں صرف خود رہ اور وہ بات سامنے رکھا گا اس کے بعد اس سلسلے کے اندر میں کمزور روایت بھی پیش کر پیدائش شریف اور ولادت شریف دیا روایات پیش جہیا محکم مضبوط روایت ہو صحیح روایت یا ہاں تا سے اگر صحت ہو وہ بھی آ جائے گا اگر صحت کے علاوہ حوصل ساتھ سنوپ کی وجہ سے وہ بھی آ جائے گا بارہ فل جملہ جس کو کہتے ہیں صحت ضرور ہوگی اور حسن ضرور ہوگا کوئی مائنڈرا روایت فل جملہ فل جملہ ثابت کر تو ہم نے حوالے میں پیش کر دینا میرے سامنے تو جلیل القدر کتابوں ایک ادیس شریف کی مشہور کتاب ہے مجمع الزوائے اس کے اندر پتہ ہے مسرا ماں محمد کے زبان مسرا دیجال دیکھ قبرانی معاج میں خلاصہ سلاخا زوائبل او سمجھو اس کتاب کے اندر مسند احمد بھی آ جاتا ہے امام قبرانی کے تین معجم آ جاتے ہیں اور مسند بھی جامع دوسری کتاب جامع ال میرے ہاتھ جامع مولد النبی المختار مول دن نبی مختار محدث کبیر امام ابن ناصر الدین کے آپ وفات شریف سن اٹھ سو بتالی ہجری محدس امام نومی پڑھا بیٹھ کے پڑھاؤ والے مبارک شخص یہ پانچ جنگ کتاب لکھی ہے ہر مدد ایک جلد ایڈی موٹی ہے باقی دیا چار جنگ روایت پیش کرنے لگ میں پہلے روایت حدیث کا مضمون خلاصہ کا دور پیش کرنے لگتا ہوں پھر وارسان پہلے حضور دی حضور دی نورانیت کی ولادت تو ثابت ہوتی اسی نور ہونا محسوس نور ہونا دین کے لیے آج سے رانیت اس کو سب مانتا آپ کا جسم بے بے بے مثال ہے اس دعوے کے لیے پہلی بات یہ ہے قربان جاوا اما اپنا پاس فرمانی پیٹ کے اندر نو مہینے میں بچے لوگایا میں نظر محسوس کوئی ثقل اور بوجھ محسوس نہیں ہوا تھی خود سمجھدار ہو اگر جس نور نہیں سی سڈے ورگا مٹی کا بنیا ہوں تو یہ وزن ہوتا سڈیا ماوا جی سان نو مہینے چوکی رہی بھی چل رہی ایک لما پاپ کروایا ماں بچن جو نہ ہو میں اپنے پتر کا کوئی وزن بھی محسوس دوسرا جس وقت پیدائش ہوئی اور میں اس وقت میں تکلیف محسوس تکلیف محسوس نہ ہونا یہ بھی اس بات سے دلیل ہے کہ بدن شریف نور کوئی مائی بچے کی پیدائش کی تکلیف کو نہیں آتا کیوں بچہ نور نہیں ہوتا تیسرا ہوا بچہ میرا اس لیے جسم لیسا علا جسم ہی کاغا کوئی جسم دوتے غلازت نہیں سکتا صاف ستھرا جمع خود سمجھدار ہو کہ بچہ جمے لبڑیا دائی جمان والی کراہت بن گئی اللہ نو بھی گوارا نہیں ہوا محبوب نو پہلی نظر ویکن والی مائی گراہک کی نظر شریف نو کوئی نہیں سی بچہ جمے پورا کمرہ روشن ہو گیا ہوئے بولو جی مضمون حدیث روایات کا پیش کر رہا ہاں ہوں اگلی دلیل اس تو وڈی دلیل اس تو وڈی دلیل اما بار فرماندیاں نے دو قسم کی روایت آئی ایک آئی ہے اما باغ فرماندیاں نے جب بچہ کھیل کے آئے اس نے میں خواب دیکھا میرے تو نور ظاہر ہوا اس نور دے ملک شام دے دمشق شہر دا حصہ بسرا بسرا نہیں بسرا ہوتا تو دمشق دا علاقہ ہے اس دن اندر بسرا شہر ہے اما بات فرمان رہی ہے میں خواب تھک گیا آپ اندر کی میرے تو ظاہر ہوا ہے اس نور ملک شام شہر مسرا محل ظاہر ہو گئے اور میں اس شہر نے اس علاقے میں اونچا گردنا ویخ رہی سن اگر کوئی آخ اگر کوئی آخ خواب کی گل ہے میں یہ دس دیا نے اس خواب تو بعد یہ خواب سی یہ خواب سی لیکن اس خواب کی وضاحت ظاہر چی ہوئی ہے کئی خواب لوگ قسم کے یہ خواب ہوتے ہیں جنہیں دینی پہ ایک خواب آ جے رب کی طرف غیب گئے خبر ہوتے ہیں جیویں مولا بخا جگ دیا اوی ہو جاتا ہے مثلا کسی نے وکھا ہے خواب دے اندر درے پتر ہو رہا ہے پتر ہو رہا ہے چھ مہینے سال گزرا ہے ان پتر ہو گیا ہے یہ خواب یہ حدیث کے اندر آخر گیا ہے مثل و خالق سکھ بخاری شریف مسلم کا کراؤں حضور دے کول کئی خواب ایسے ہوں سن جی واضح روشن ہوتے سن جی سویر روشن ہوتی وہی خواب ہوتے سن جنہیں تعبیر کی لوڑ نہیں سی اما نو پہلا خواب بخایا گیا لیکن یہ جی وہ خواب نہیں تھا چاہے ہوگا جو یہ سمجھے کہ یہ خواب تعبیر کا محتاج تھا نہیں وہ عالم رویا تھا اب عالم رویت ایک رویا ہے ایک رویت ہے رویا خواب کے دیکھنے کو کہتے ہیں اور رویت یت جا کر دیکھنے کو کہتے ہیں اتوں روشنی وہ دائیاں کہہ کمرہ روشن ہوا پھر وہ دائیاں بھی تے اما جی فرما ہیں کہ اتوں سیدھا دائیاں کہہ جو دائیاں دستی ہیں سانوں کی دسیا میں وہ بھی دسنا اما نو جو دسیا میں وہ بھی دسنا دائی کیڑی حضرت شفا یہ کون ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف دی اما ہے کتنے شام نال گل سمجھنا کتنے مکہ کتنے شام اما جی ہجرے ہجرے جی کدا رکاوٹ نہیں بنی ہجرے دیا کداں رکاوٹ نہیں بڑی رستے کے اندر پہاڑ رکاوٹ نہیں بنے پہاڑی علاقہ پہاڑ رکاوٹ نہیں پڑے کوئی شاید حجاب نہیں پڑی کوئی شاید مانے نہیں ہوئی کوئی شاید رکاوٹ نہیں پڑی پہلا فکیر پاک محمد نور کا اثر مائی نہیں پڑے مائی کی بلر کوئی شہر کے رکاوٹ نہ پڑے ایماندار دس خود اس نور کا کی حال ہوئے گا کر کے پرسوں جمعے والے دن موضوع آیا پرستے سڑ کے یار بندے نے میرے کو پھر اس علاقے بہی جنوری میں پتہ نہیں کئی دو تری سولہ جنوری ہاں جی وہ موضوع جناب میں پیش کر رہے ہیں سڈا وجدان نہیں سڈا ایمان نہیں یہ دلیل کا برہان کا سبوت موجود ہے دوسرا شہر محل اونٹا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 روم محل میں دائی شام کو بھی شان کی گئی ملک شانت ہو گیا رو کل نہیں کہتے جو ہے ہے عیسائی کا اتے ہوتا جاوا مدینے تاجدار تاجداد اللہ تعالی دے آخر رحمات جی ہر کام حکمت ہے ملک شام کے مہان ملک کے شام دے محل کیوں ظاہر ہوئے میں نہ چیز میں غور کر کے تعمل کر کے یہ حاصل کیا نکتا تو قدرت اتفاق سے جامع اور آخار میں بہن نے ہی وہی نکتا پایا کہ ملک شام کے محل اس واسطے بقائل ہے تاکہ پتا چل جائے ملک شام مسلمانوں کی جدو حکومت آ جڑا اتنے حاقب رہنا ان سمجھا جائے وہ محمد بھی محمد پاک سرکار کا مخالف نہیں او دی حکومت سمجھا جی رسول اللہ دی حکومت ہے اما پاک نو اس جگہ دی تان تان دین کرائی گئی کہ تیرا لکھ جگر اج جیڑا ایک چگی کے کلی کیا پیدا ہوتا ہے یہ گلاما دی سلطنت شام سے ہوئے گی حکومت ملک شام شانت ہوئی وہ حضرت سیدنا امیر قربان بانڈا والا مولا شری اپنی اپنے حبیب سرکار دی اما جی ملک شام محلہ دی دید جی کرائی سی وہ اندر یہ اشارہ سی یہ چمنا مکے بچے نبوت کا آواز مکے بچے حضرت معاویہ پاک کے چاچا جی نے حکومت دیتی جنہ کا نام سی جزید بن ابی سفیان چاچا جی تو پتر جزید اس پہلا چاچا پھر حضرت معاویہ نے دیتا پھر حضرت اس کے حضرت معاویہ تے حضرت یزید بن ابی سفیان انہوں نے جی حضرت معاویہ کے چاچا جی جتھے حکومت پہلا جا کے قائم کی جگہ سی پہ جی، گئی جی رسول اللہ رسولدار اما جی نے نوائی گئی حکومت بند کی وسیع ہو گئی پھر انہوں نے پورا ملک کے شام جہاں سرکار وہ حضرت سپرد رب والا شریف مولا نے سنیا اس بڑا شریف معاویہ پاٹ دی حکومت نو رسول اللہ دی حکومت سمجھا جی چلیے پتر نے جڑے گت وادی کے خلاف چلو پہلی کتابوں کو پڑھنے والے حضرت تشکیل کا آپ کا یہودیوں کے عالم تھے اور جلیل قدر ساتھی اور دوسرے کامیابی حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہونے والے یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت کا برا رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی باتیں آتی ہیں دونوں کے قول آتے ہیں اس میں سننے سننے دار دار میں میں حدیث کی کتاب ہے اس کے شروع میں دیکھو نبی پاک کے فضائل کے بیان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ فرمانے شرطوں میں پچھلے ان کے سامنے ہے کہ خاتم النبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں مکہ مارو ہوں تصدیق کرنا ضروری ہے کہ پچھلی کتابوں میں اسی طرح حضور کا بس پایا ہے پچھلی کتابوں میں حضور کا بس مجھے بیان ہوا ہے ماؤ میں رہو میں مکہ وہ چارو ہوں پریمت ہو ملک ہوں آباد باز باز سلطان ہوں سلطان ہوں شام ایک چاہے بادشاہی بھی شامل ہوئے گی دوسرے چاہے سلطنت شامل ہوئے گی بولو تو صحیح وہ آج کل آج کل جو جو بغل صاحبہ کو مبتلا بولنا ہے جاہل جاہل پیٹو بس کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نام مسجد کرے رکھ سے مسجد کا نام رکھو تو مسجد گمراہی کا منڈر بن جائے گی نام رکھنے سے کہتے ہیں ہاں جی معاویہ مسجد کا جامع مسجد معاویہ نام رکھو گے تو مسجد بن گئے گمراہی کا منڈر بن جائے گی بچے کا نام رکھو گے پولیس ہو جائے گا کیوں جی معاویہ کا بہت کا کتا ہے معاویہ فلان ہے معاویہ فلان ہے ایک لوگ فیضی اس نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہی بات نہیں ہے کتاب کرنے میں نے اگلے دن اس کا رقص کیا اور میں نے کہا ہے کہ میں نے تیری باتوں ابتدائی دو باتوں کا توڑ کیا ہے ساری کتاب کا توڑ میرے پاس موجود ہے اگر میری ایک بات کا توڑ پیش کر کا میں بیان کروں گا میں اگر مرتبہ یا کسی فن کا مسئلہ سوال بنا کر پیش کر دوں ان کو جواب نہیں میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ایمان سے ابھی یہ ملا پیدا بھی نہیں ہو گیا حضرت صاحب نے پہلے منیدین کے نام رکھنے شروع کر دیے جو بھی بچہ لاتا تھا نا آپ فرماتے تھے اس کا نام معاویہ معاوضہ جو ہے نا یہ کرامت بننا تھی اس وجہ سے آپ زور دیتے تھے کہ معاویہ نام ان کو پتا تھا کہ معاویہ نام سے چھیڑنے والے آئیں گے خود کو سونی ہونے کا دعویٰ ظاہر کریں گے لیکن اندر سے صحابہ سے بھرے ہوں گے لہذا حضرت صحابہ کے لیے ضروری ہے بچے کا نام حضرت معاویہ رکھو تاکہ اما جی کی وہ کرامت بھی سامنے آ جائے کہ جو انہوں نے ان کے شام کے بہت جو کرامت حاصل کی تھی اللہ کی باردال سے اس پر غور لگ جائے کہ ہم آج سنت کا جواب اما جی کی اس کرامت پر پورا ایمان رکھتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں اما شفافات میں مقابلے دیکھی تھی نا تصویر کرتے ہو کہ خواب دیکھنے والی اما آمنا پاک تھی اور یہ شفا فرماتی ہے جس وقت پیدا ہوا میں نے روح کے محل دیکھے اس روشنی کے ساتھ اشارہ کیا تھا اشارہ کیا تھا میرا محمد مری کافر روشنی دے رہا ہے روشنی رومن زبان رومن کالی روشنی روح کی نہیں روح کی روشنی نہیں مدینے سے روشنی اٹھی روم کے محلہ تم جی رب دسیا ہم کال گھروں میرا محلہ روشن بنایا یہ نہ سمجھا کی امت ہونا کو روشنی ہوئے گی نہ ہلور کی امت نے اپنے نور تو روشنی لینی ہے کیا کہنے بولو نئی روشنی یہ نئی روشنی برعکس نہند نام زنگی کافور زنگی کا نام کافور رکھنے والا زنگی جانتے ہو زنگی کس کو کہتے ہیں ابشی کو ابشی کے علاقے کے شاہ لوگ شاہ فام جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں زنگی زنگی کا نام کافور رکھنا کافور سفید ہوتا ہے اور جن کو اسی کہنے ہیں پنجاب میں مش کپور مش کپور جڑے ہوتے ہیں مردے خوشبو کے طور پہ اہم ٹھنڈا ہوتا ہے چٹا کسی دیکھا مشکا پاپیو پاپیو سب کچھ پوری تاریخ کوئی جماعت چھپی نہیں کوئی لیڈر تو چھپیا نہیں ہاں جی؟ لیکن پینتری سال کی میری یاری اللہ کے فضل کا تو سوا کسی بھی لگے بابے کرنے جتنے بھی گیا پیاس رہی جب تیرے کو آیا پورا کون اپنا مضبوط کا ہزرے وہی مضبوطی تو ہی بند نظر آئی سمجھو ہے میں اشارہ سمجھو کابور سنگی کا نام رکھنا ایک دکھ بنتا ہے بول رہے نہیں بھائی وہ ظلمت ہے جو خرج اور منور اللہ ہے معلوم ہوا میں نور محمد لے کے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو ہےیسائی محمد کریم کریف تور چمکے اتنے تو شریف پائی ہے مدینے مکے شریف بیٹھی نو اور عمر محل نظر آئے میرا مدینہ کا نے فرمایا سب تو پہلا گروہ جاشر روپ کے سنت مرکز نو نوا کرے گا بخشا چور نہ مغفور مت حضرت عثمان نبی کا دور سی تو پہلا حملہ ہوا ہے پھر حضرت معاویہ کا دور ہے حضرت معاویہ کے دور ہے سولہ حملے ہوئے ہیں مسلمانوں کی طرفوں روم میں اس دوستوں جاڑی فتح ہوا ضوف فرمایا فرمایا جا لائے گا خطہ کر لینا فرمایا لڑے گا نہیں پہلو جا کے لڑے گا وہ بخش ہے جو ہے کر کے وہاں ماں بھی فرمتے ہیں کوئی بھی فرض ہوگی نا جہاں اس فن پہلو شروع کرنے والا ہونا ہے اصل فضیلت شان وہی ہونی ہے بعد جی مرضی ہاشیے پہ چڑھاؤ رنگ پہ چڑھاؤ وہ اس کی فضیلت نہیں پہنچ سکتے پیش رو ہوتا ہے فضیلت اسی کی ہوتی ہے تو دوسرا درخت جو غور فرمانا یہ فتح کدو ہوا ہے فتح کدو ہے یہ ہوا ہے سن اٹھ اپنا اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سو ساڑھی سلطنت اسمانیا سوفیا سوفیہ انگریز نہ کے جیڑی حکومت ختم کی تھی سی اس حکومت نے اس پر دنیا فتح سبحان اللہ اگر تاریخ نہ ہو سلطان محمد ثانی رحمہ اللہ حنفی جنہ کی حکومت رہی انہیں خطرہ کر کے اس ملک اس دن دنیا پھر انہیں اپنا دارو سلطنت اسلام کا بنایا سلام فتوحات اسلامیہ کے نام سے کتاب چھپی ہے کیا نام ہے بولو وہابی کتب خانے سے فتوحات اسلامیہ کتاب چھپی ہے اطلس ہے اس میں تصاویر بھی ہے سب کچھ ہے بہت قیمتی کاغذ ہے بہت ہی مہنگی ملتی ہے فتوات اسلامیہ کے نام سے کتاب سوچی ہے اس میں جس کا نام فتوحات اسلامیہ ہے اس میں جتنی فتوحات کا ذکر ہے وہ سب سنیوں کی ہیں اگر سنیوں کے علاوہ کوئی اور پتہ دکھا دے میں زبان پتا بھو برابری اصل بدھواں لگاؤ ساڈا نام لڑ کے کارنوں میں اسلام اسلام کے نام آئے سڈیا فتوحات اگلے اسلام کی آپ کے پیش کر لیکن ایسا وہ ہاں کہ خود بھی مشرق بن کے انہوں کی نظر بیٹھے وہ بھی سارے رسد میں جہاں سنی فکیران نے وہ جا کے فتح کیتا ہے انہوں کی شان کی ہوتا نہیں اما جی روم میں باہر کام کمائے گئے معلوم ہوا جی حضرت معاویہ کی حکومت رسول اللہ کی حکومت ہے شام بخایا گیا ہے روم کی حکومت بھی رسول اللہ کی حکومت ہے تا کر کے انہیں محل رکھائے گئے وہ ہے معاویہ باپ بھی روم کی ہے اہل سنت کا جواب محلہ دیتی ہے بلکہ آپ رب محلہ دیتی ہے کی سبحان اللہ اللہ حضور نے فرمایا جڑا مدینے والے نو تناوے ہائے ہائے گا رب ایویں کھولے گا لو پانی تاکہ کر کے سارے مسلمان سنیا مکے مدینے کے دین جہاں بھی قبضہ سی لڑے گی لوگ سمجھے گا اس کا پہلا گلاؤ کا دنیا بہو کی پیدائش کو اگر سارا کچھ تیرا ساتھ میں نق بڑھا میں ہم نے بہت پورا کچھ چھیڑ کے لیا میں تھوڑے تھوڑے کٹن دیا قسم خدا بھی کر تو پھر لوٹ لو اس گل کہ حضور روشنی پیڑ آئے سکا پرندر ایک بار بردر کر سکا مجھے چلوائے گا مش بنائی ہیرا نکل کسی جگہ نمی روشنی منہ کیوں فرمایا نبی کا سرما جو آپ پایا سر مٹی آ کپ آئی سی کیا مطلب کسی بھی خاصا فرق پایا فرمان کیوں آیا میں فیصلہ کر کے آیا پاگلوں کو چلیا اپنے سیا حوالہ دکھاتا ہوں جس بات پر مور ہوگا باقی زیادہ والے پاگل بنا دیتے ہیں سے روشنی ان سے لینے شروع کی ہے یہ اوساف اخبار ملتان کا ہفتہ گیارہ مئی دو ہزار انیس کا چیف جسٹس حالیہ چیف جسٹس جو اب کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا بیان ہے ملک میں سب کے بعد ملک میں سب کے بعد جھوٹ بڑا قومی مسئلہ ہے قومی مسئلہ ہے شخصی مسئلہ نہیں ایک دو چار دس پندرہ دن پوری قوم پوری بڑھ گئی جھوٹ بڑا قومی مسئلہ ہے چیف جسٹس آگے لکھا ہوا ہے پڑھے لکھے لوگ دھوکہ دیں گے تو پھر ان پڑھ کیا کریں گے کوئی انتہائی کمینہ ہوگا جو اس دھوکے بازی جھوٹ فراڈ فراڈ بے پانی محبت کو روشنی ہے ارے چاہیے روشنی وفا کا نام ہے بچہ کھڑا ان پڑھ <laughs> وہ وہ چلوتی ایمان کی روشنی بھی بھی روشن دماغ وہ بھی سمجھتا ہے یار وفا کرنا چاہیے بے وفائی نہیں سچا رہنا چاہیے جھوٹا نہیں فرم کے رومی بدلے شامی بدلے رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان تو بھی ہے ہر رنگ کو ہر رستہ اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان او غافل افلا سارے پندرہ ڈر تھی کر شیر واضح کر دیتا ہے تیری بے علمی نے رکھ بے علموں کی لا رکھ میرے موکیلا فاضل کیا ہوا ہے کہ بے ایمان کو خریدنے والے جی بات کچھ سمجھو کرتے نئے ساتھی نے بیٹھے ہوئے مل جانے پرانے جانے خریدار عہدے نے ہاں جی۔ داغ نہیں نہیں سکتا کسی جن مرضی حکومت والا آئے گا سارے سر سر ہوئے گا اصل بھی کسی سر رسالت دیا ختم نبوت تھی آپ مورجی والی پی گیا رسم اللہ ایمان سبحان اللہ کیوں نہیں گنجا ایکسپریس گنجا ایکسپریس جو کچھ ہوا ہے بچارے ستی کرتے جو تصا پڑھنا دیکھنا وہی سوچنا ہاں جی۔ جو ماحول دیکھنا وہی سوچنا میںوکری گل کر ہاں جی۔ ہاں جی۔ جو ان سے ظاہر نہیں ہوتی جو ظاہر ہوتا ہے وہ کرتے ہاں جی۔ دیکھو میں تو کشمیر کہنا کہ گنجا ہے انہیں کی کیا ادھر ہر الزام آیا تو ادھر ہو گیا آسیا جو ہے آسیا آسیا ملونا کو پھولوں کی ٹوکری میں بٹھا کر باہر بھیجنے والے کون ہیں بنجا ہے یا یہ ہے جی۔ تو ان کے خلاف زبان نہیں کھولی ویسے کیا سبحان یہ جواب ہو مائی بلانے میں سب سے پہلا چنڈا چکا ہوں کوئی مائی بلانا جواب ممتاز قادری کھانسی جو آئے وہ گستاخ پڑھتے ہیں جنہوں نے گستاخ کو پری کر کے باعزت کی ٹوپی میں پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کے خلاف نہ کوئی نہ کوئی جلوس ہے نہ کوئی ہڑتال ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی نعرہ ہے کیا چکر ہے اگلی گیا کوئی نیا کوئی نیا نہیں سارے جنسے میں کالی کو چی چلے کالی کالو میں کالی میںالی بچا سب آیا پھر کالی ہوئی پھر کالی تو چٹھی ہوئی کو چی چیز نیا سانو کوئی نیا نیا وہ تو رب رابطہ مک ماری نیا بنیا جوڑ بات میں سر کیا جادو کسی کی روشنی حاصل کرنے والے نہیں ہمارے نبی نے ہمیں وہ روشنی دی ہے پوری دنیا کو ہم روشنی دے سکتے ہیں دنیا سے دھوکہ بازی اور جھوٹ کو آپ ختم کر سکتے ہیں جو ہے میں تو جو ہے میں جو کرتا تھا وہ تھوڑا جیسا تو سنایا بہت سارا وہ بیان بہن جا ستی اصا بہ جانا جدھر مرضی رخ ہو جانا پا تر گھنٹے بیٹھے گئے موضوع یہ رہے مرسل روایت صحیح مرسل مرسل مگر صحیح یہ طبقات ابن سعد کے حوالے لفظ کیا ہے پہلے سلف کے راوی سنو حد بن عاصم عن ہم حدثنا حمام بن کیا عن بن عبد الله اللہ ابو طلحہ صحابی ہیں عبد الله حضور کے دور میں پیدا ہوئے ہیں ابو طلحہ بدری صحابی ہے اور یہ حضرت عبد اللہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے کی صحاب جلیل القدر تابعی رہی یہ فرماتے ہیں حضور کی اما جی نے فرمایا لمبا بلک ہوں خارا جامن کے جی نور ابا اور شام اور تو ہوں نظیف ماں تو ہوں کما سخر ماں بھی کلر اگلی روایت ربا حمل بن اسحاق عن حمل الشيباني من حديث سعيد بن عبيد بن ابراهيم مولى الزبير عن عطاء بن يسار عن آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قالت لقد رايت ليلة ليلة وضعه صلى الله عليه وسلم خرج مني نور اضاءت له قصور الشام حتى رايتها جس رات جمے نے میرے پتر اس رات نور ظاہر ہو جائے تو باہر شام میں ظاہر ہو گیا بولو بولو بولو وهي دار ملكه كما كما ورد ذلك فيما ذكره كعب الاحبار وغيره عن الكتب السابقه ان فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه بمكه ومهاجره طيبه وملكه بالشام وفي لفظ عن كعب ايضا وسلطانه بالشام فمن مكه بدأت نبوته صلى الله عليه وسلم وإلى الشام ينتهي ملكه فذلك مسافة النور الذي ظهر وقت مولده مولده الشديد. سبحان الله سبحان الله أما بعد أما بعد سيد بعد شفاء بيبي بعد پاک دائمہ روایت وجاء من طريق اخرى فيما خرجه أبو نعيم الأصبهاني من حديث النضر بن سلمة هو شاران حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه حدثتني أمي الشفاء بن عوف قال لما بلغت محمد بلغت اما جی واسطے پڑھنا بلد کو تائی واسطے پڑھنا بلد کو توجہ ہے اس پہلے محدث محدث ابو عبید رحمہ اللہ کی کی کتاب الشریعہ اس اس نال پہلی روایت کھڑی ہے ہے توجہ کھڑا ہے کہ فلما پر پنت ہو اب جگہ ہو ابوالی ہتارا ابا نور علی تو قصور ہے سبحان اللہ وقت نہیں اما ہفتہ ہے شفا جب میں دودھ پلایا ہے بچے نے لٹایا ہے ہے اس نکلا سبحان سبحان اللہ اللہ کتاب امام ابو ابو عبید عبید ابو بکر آجونی رہے ہو ابو بکر آجونی رہے ہو اللہ کی کتاب شریعہ اس طرح جب دودھ پلا کے لٹایا نور نکلے ہاتھ آ رہے تو قصور روم محل میں اس رہے سبحان گائی کا بہت سفر بھی جتھے تک اما نو اٹھایا گیا یہ سلطنت فضیلت والی اس کو پرلا حصہ آنا سی فتح ہونا سی سلطنت عثمانیہ کے دور کتنے صحابی کتنے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سب آپ اس شب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مسافت کو فرق رکھے گئے اللہ حضور سے جڑے بات کر سکتے سچ سمجھو سچا بنا میں سچا مارے میں سچا یہ اس کے بعد اپنے آپ نے سننے کے اس کے بعد کرنے کے بعد آگے تمام اہل سنت کا اتفاق ہے صحابہ کرام خصوصاً سیدنا معاویہ کو برا بولنے والا بلکہ سیدنا آہا جن کا نام جن کا نام اہل سنت کا جواب ہونے کا ہے نشان ان کا نام ہے امام احمد اللہ روس پاک میرا پیر کا امام امام احمد حنبل بنگال ہے آپ کا کتاب و سننا پڑھو کتاب و سننا لکھو کتاب و سننا ابو بکر خلال اس کے اندر آپ کا فتوا موجود ہے جو حضرت معاویہ کی تنقید کرے حضرت معاویہ کی طرف ظلم کی مثبت کرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو موبنا کا ماما نہ آخ نہ آخ فرمایا ایسا بندہ وہ نہ کھاؤ نہ پیو لاش کا ڈون ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے اگر یہ کوئی مکمل خط صحابہ کے تابعین کے تبا تابعین کے چار شریعت کے ماموں کے دل سننا چاہتا ہو ہاں جی تو لاس کا موضوع ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا پر بولنے والے ہے ہاں جی آئی سلف کے فتحوں کی درزد میں یہ مرید کے موضوع کا تھا وہ آپ سنیں ٹھیک ہے اس کے اور یہ جو کتاب سننا ابو بکر خلال کی امام احمد بن احمد کے اقوال اور آپ کے عقیدے کو بیان اس میں کیا گیا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا دن نہیں منانا چاہیے خموشی اختیار کیے پہلے جتنے ہیں یہ سب کے سب خبیص قسم کے باطنی قسم کے پہلے سنت کا موقف ہی نہیں ہے بیان کرنا خاموشی اختیار میں نے اماموں کے حوالے پیش کر دیے امام احمد نے امبل کے بعد کس کو بولنے کی اجازت ہے ہمبل کے آگے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ حضرت وہ ہے کہ سنی ہونے کی سرحد ہوئی ہے اور بات مینا نو گیڑا نہیں مانتا آپ دے خاص خلیفے لوگ آپ کہ اسی آپ نال سا اس لیے احمد بن امبل سرکار کے دربار پہ بہت پاک تشریف لکھا آپ قبر شریف اٹھائے نے ہاؤس پاک کو گلے ملے بہت کیا بخاری کیا مسلم کیا ہوگا ہوں یہ سب ان کے شاگرد ایسے ہے سب شاگرد کا امام مانگ گے اور جب وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں احمد یہ کہا احمد یہ کہتے ہیں احمد یہ کہتے ہیں سارے سارے امام امام احمد کا حوالہ دے کتا وہ مقابلے چاہے گا وہ کھانا خراب نہیں ہونا ہو سیا کہ جس میں صابروں اللہ معاف کرے جنہیں رب دلیل کرنا ہوئے وہ پھر صاحب ہم کا مقابلہ بن جاتا ہے یا میرے دوستوں میرے موضوع کا نام نہیں پتا تھا اس کے ساتھ تھوڑی سی مسئلہ ہے لیکن موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا ہوگی اس کو پیش ہوگا یہ اشارہ سمجھنا کوشش کرنا یہ کوٹ اب کی بالکری تیئیس نومبر کو روز ہفتہ بہت ہی اہم موضوع ہوگا ہاں جی اس میں ضرور شوگر ہو گئے اللہ پاک مقبول رحم بچاوے بہترین دوائی ہے سر ڈرائیور کو ایسی عجیب دوائی ہے جو کہ چھٹ گئے ہیں ایک دن چھٹ جاتے ہیں چھٹ گئے ہیں سر کھڑے گئے انسولین لگتی وقت رہ جاتے ہیں پانچ سو روپئے اور پیک لگتے ایک کیپسول سمجھے روٹی کے بعد اتنا ختم بابے گو سارے کھڑے گرے ان کو کتاب حاصل بہت سارے کالے دل لڑکی آتی فتوا حالت ہوگا کر کے نواز شریف کا جو ادھر سارا کنگ صاحب تعلیم میں سہری مثال جنسی جن سے میرا بھی قوموں کا زبان بھی اردو اسلامی قاعدہ وغیرہ کی حاصل کرو بہت ضروری ہے شیشہ ہے رات شیشہ ٹوٹ گیا